علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت پندرہ چیزیں کرنے لگے تو اس پر مصیبت نازل ہوگی عرض کیا گیا اللہ کے رسول وہ کون کون سی چیزیں ہیں آپ نے فرمایا جب مال غنیمت کو دولت امانت کو غنیمت اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے آدمی اپنی بیوی کی فرما برداری کرے اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے اپنے دوست پر احسان کرے اور اپنے باپ پر ظلم کرے مساجد میں آوازیں بلند ہونے لگیں رزیل آدمی قوم کا لیڈر بن جائے گا شر کے خوف سے آدمی کی عزت کی جائے شراب پی جائے ریشم پہنا جائے گھروں میں گانے والی لونڈیاں اور باجے رکھے جائیں اور اس امت کے آخر میں آنے والے پہلے والوں پر لانت بھیجیں تو اس وقت تم سرخ آندھی یا زمین دھسنے اور صورت تبدیل ہونے کا انتظار کرو جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار دو سو دس یہ حدیث ضعیف ہے